آپ کا سب کا اس بات پر یقین اور ایمان ہے یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے یہ اس لیے نازل فرمائی تاکہ قیامت تک جتنے بھی انسان اس سرزمین پر آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے ان کو نجات کے راستے بتا رہے ہیں کامیابی اور فلاح کے راستے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں رکھے ہیں جس کو ہم قرآن شریف کہتے ہیں امت قرآن مجید کے الفاظ پڑھ رہی ہے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگ پڑھتے ہیں کوئی کہتے ہیں ہم نے دس ختم کیے کوئی بیس کرتا ہے کوئی الحمد شکر کی بات ہے ضرورت تو اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں اللہ نے جو باتیں ہمیں کہی ہے اس کو سمجھا جائے الفاظ کا پڑھ لینا یہ اس کی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ صرف اس کے الفاظ پڑھنے پر بھی اللہ ہم کو ثواب اور اجرادہ فرما رہے ہیں لیکن مقصد اس کتاب کا یہ ہے کہ آدمی اس کتاب کے مضمون کو اس کے معنی کو سمجھے اور اپنی زندگی کو اس راستے پر ڈالے اس کتاب کے نزول کا مقصد یہ ہے اور یہ ایسی کتاب ہے کہ شروع ہی میں اس کے بارے میں ہم کو یہ بات کہہ دی کہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے میم ذالک الکتاب لار لا ریب علوم مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرماتے دیتے کہ بھائی دنیا میں دو ہی قسم کے علوم ہیں ایک لا ریب علوم ہے ایک ریب فی والے علوم ہیں کچھ علوم ایسے ہیں جس میں شک ہے اور کچھ علوم ایسے ہیں جس میں قطن کوئی شک نہیں کوئی بڑا سے بڑا سائنٹسٹ اور کوئی بڑا سے بڑا ریسرچ اسکالر کوئی ایک تھیری پیش کرتا ہے پچاس سال کے بعد دوسرا سائنٹسٹ کھڑا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے ایسی کتنی تھیری رد ہو چکی ہے نا وہ ڈاروین آیا اس نے کہا کہ وہ ہمارے ماں باپ اصل میں بندر تھے ڈاروین کا ایسا اس اس کا ایک کی تھیری ہے وہ کچھ لوگ مانتے ہیں اس کو علامہ اقبال کے ذہن میں بات نہیں آئی علامہ اقبال جو ہے ان کی سمجھ میں یہ بات آئی نہیں کہ ہمارے باپ دادا بندر تھے تو انہوں نے کہا کہ ڈاروین صاحب حقیقت سے نہایت دور تھے اقبال کہتے ہیں ڈاروین صاحب حقیقت سے نہایت دور تھے میں نہ مانوں گا کہ موری صاحب کے لنگور تھے یہ اس کو لنگور کہتے ہیں وہ کالے منہ والا جو بندر ہوتا ہے تو اقبال کہتا ہے کہ مجھے تو بھائی بالکل یقین نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا ہمارے موری سے وہ بندر تھے میں نہیں مانتا اگر ڈاروین صاحب کے باپ دادا ایسے ہوں تو وہ جانے داروین صاحب حقیقت سے نہایت دور تھے میں نہ مانوں گا کہ موری صاحب کے لنگور تھے یہ اقبال تھے اقبال تو سادہ شہروں میں بڑی وہ فلسفی آدمی تھا بہت بڑا انہوں نے یوروپ میں پڑھا اور پھر اللہ نے اس کو تو خیر میں آپ سے یہ بات غاز کرنا چاہتا تھا کہ یہ دنیا میں جتنے علوم پڑھائے جا رہے ہیں یہ سب ریفی والے علوم ہیں سب میں کوئی نہ کوئی بات تبدیلی ہوتی رہتی ابھی بھی امریکہ میں بھائی ایک مردہ شور چلا کہ بھائی مرچ کھانے کا بہت نقصان ہے اس کو ہاتھ مت لگاؤ ابھی گزشتہ سال وہاں اخباروں میں اتنے آرٹیکل آئے وہاں امریکہ میں یہ تو بہت مفید چیز ہے پیٹ کے کیڑے کو مارتا ہے یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے تو مجھے لوگوں نے کہا کہ مولانا تب اس کی بہت تعریف آ رہی ہے کہ مرچیں ضرور کھانی چاہیے تو میں نے کہا آج سے چند سال پہلے نہ کہتے تھے اب یہ کہہ رہے ہیں تو یہ سب ریف ہی والے علوم ہیں یہی ایک کتاب ایسی ہے جس میں کسی قسم کی ریپ کی گنجائش ایک حرف بھی تبدیل نہیں کر سکتی ان کتاب عزیز اللہ تعالیٰ فرمان اس کتاب کے بارے میں یہ تو کتاب عزیز ہے لا الباطل من من ولا تنظیل تنزيل حکیم حكيم حمید باطل اس کے آگے سے بھی نہیں آ سکتا اس کے پیچھے سے نہیں آ سکتا یہ تو اس ذات نے اس سرزمین پر اس کو اتارا ہے جو بڑی دانا اور داشمند ذات ہے اور بڑی ستودہ صفات اعلی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس کا اتارا ہوا خراب ہے قرآن نے اس کی صفت بیان کی لا لایاتی ولا من خلف ہی تنزیل امن حکیم ان حمید جس ذات عالیہ نے اس کتاب کو اتارا ہے اور دنیا نے ثابت کر دیا ہے تاریخ نے ہم کو بتایا کہ اس کتاب کے نزول کے بعد بالکل جاہل قسم کی قومیں جو کچھ بھی نہیں جانتی تھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جس کی ماں سوکھے گوشت کے ٹکڑے کھایا کرتی تھی کنہ نقل القدیت عربی میں ہم تو ایسے لوگ تھے کہ ہم تو بالکل کچھ نہیں جانتے تھے کھانا کیسا پہننا کیسا بدویانہ زندگی تھی لیکن اس کتاب نے ان کو قوموں کا امام بنا لیا اس کتاب نے بنایا عمر کو عمر کس نے بنایا اس کتاب نے بنایا صدیق کو صدیق اس کتاب نے بنایا علی کو حیدر کرار جو بنا ہے وہ اس کتاب نے بنایا تو ہم ہم کو تاریخ ہمارے سامنے بتا رہی ہے کہ اس کتاب عمل کرنے کی وجہ سے دنیا کی قومیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ان اللہ بحاد الکتاب اقوام اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو اوپر اٹھائیں گے اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت سی قومیں نیچے چلی جائیں گی اب ہم لوگ کامیابی تلاش کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہمیں کامیابی نہیں ملتی ہم مسلمان ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں نماز کے لیے پانچ پانچوں مسجد میں آ جاتے ہیں حج میں بھی چلے جاتے ہیں لیکن اتنا مار کھا رہے ہیں اتنا مار کھا رہے ہیں کہ سرزمین پہ اس وقت مسلمان سے زیادہ کسی کی پٹائی نہیں ہو رہی کوئی ملک خالی نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ ایک دور ایسا آ جائے گا کہ تمہاری حیثیت ایسی ہوگی کہ غوثہ ان کا اس سیل کہ جو سیلاب کے اوپر کچرا اور جاگ ہوتی ہے ایسے تم لوگ جاگ کی طرح ہوں گے تو صحابہ نے تبجو سے پوچھا ہم فی قلتی یا رسول اللہ اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم دنیا میں بہت تھوڑے ہوں گے تو آپ نے فرمایا نہیں تھوڑے تو نہیں ہوں گے بہت بہت ہوں گے تمہاری تعداد اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کی آپ گنتی کر لیجئے ہر ملکوں کی کتنے مسلمان ساری دنیا لیکن اس کی کوئی قیمت نہیں وجہ یہ ہے کہ اس کتاب میں اللہ نے فلاح کے جو راستے بتائے مسلمان اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف چلنے لگے تو جب اس کتاب کو چھوڑ دی ہے قومیں پھر وہ نیچے گرتی پھر کوئی سمجھ کوئی بھی اسکیم ہماری ہم دنیا میں چلانے کی کوشش کریں اگر وہ اس کتاب کے مطابق نہیں ہے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی کبھی بھی نہیں ہو سکتی کوئی ہماری سیاست کامیاب نہیں ہو سکتی آج تمام ہمارے سیاستیں اس کتاب کو چھوڑ کر ہو رہی ہیں اس کتاب اللہ کے حکم کے مطابق ہماری سیاست نہیں ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی اقبال کہتا ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی جب دین سیاست سے پولیٹکس سے دین کو آپ نکال دو گے تو اقبال کہتا ہے چنگیزی رہ جائے گی پھر جس کو چاہو مار ڈالو جس کو چاہو رکھا دو جو چاہو دنیا میں فرت کا نام رکھ دیا ہے جنو جنو کا خرت جو عقل مند ہیں ان کو بے وقوف دنیا میں سمجھا جا رہا یہ فاؤنڈامینٹلسٹ ہے یہ دہشت پسند ہیں یہ فلانا ہے اور جو بیوقوف ہیں اور جو دنیا میں ظلم و ستم کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تہذیب یافتہ ہے یہ مثقف لوگ ہیں ایجوکیٹڈ ہیں جو چاہے ان کی طبیعت چاہے وہ کر رہے ہیں لیکن مسلمان کا ایمان اس کتاب پر ہونا چاہیے اس کتاب نے ہمیں کامیابی کی چیزیں بیان کی اب یہ سورہ مومنون کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی جو مکہ میں نازل ہوئی یہ اٹھارہویں پارے کی شروع کی آیتیں ہیں اٹھارہویں پارے کی شروع کی آیت بہت سے مطلب لوگ کہتے ہیں بھائی یہ مولانا لوگ جو ہیں وہ معلوم نہیں پرانے زمانے کی باتیں کرتے رہتے ہیں ان کو ماڈرن ایج کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے یہ ہم کو کہاں لے جا رہے ہیں یہ ملا لوگ ان کے پیچھے ہم کہاں تک چلیں گے بھائی ہم تو کچھ نہیں کہتے یہ ہمارے باپ دادے کی جائیداد نہیں ہے اسلام کے ہم اس کے ہمارے گھر میں سم گئے ہم تو اس کتاب کے ذریعے سے کہہ رہے ہیں اگر اگر اس کتاب پر یقین ہے دنیا میں بسنے والے انسانوں کی تو پھر ان کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ملا کی بات نہیں ہے اللہ کی بات ہے ہاں اگر ہمارے نفس اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو دوسری بات پھر صاف صاف اعلان کر دو کہ ہمیں اسلام پسند نہیں ہے لیکن ملا کے سر پر گولی نہ چلاؤ ملا تو وہی بات کہے گا جو اللہ نے کہی ہے جو رسول نے کہی ہے اور اخیر تک ہم کہتے رہیں گے اس کو چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے کسی کو برا لگے ہماری ڈیوٹی ہے یہ کہ جس کتاب کو ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا اور ہم نے اس کے معنی کو سمجھا ہم قوم کے سامنے کہیں گے اللہ کی کتاب ہی یہ آپ کے سامنے حضا کتاب اللہ ہے یہ اللہ کی کتاب ہے ینتق ینتق علیکم بالحق یہ تو یہ کتاب صاف صاف بول رہی ہے تمہارے سامنے سچائی کے ساتھ تو اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے جو شرطیں ہیں دنیا میں انسان کب کامیاب ہوگا اللہ کے یہاں بھی اور دنیا میں وہ ان شروع کی آیتیں جتنی میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کے راستے بتائے قد افلاح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون پہلے ایک آئے بے شک کامیاب ہو گئے وہ مسلمان جو اپنی نماز میں خوشو اور خزو کرتے پہلی شرط ہے کامیابی کی دنیا میں کامیاب ہونا ہو تو نماز خوشو اور خضو والی بناؤ یہ پہلی شرط ہے اور خوشبو کا معنی کیا ہے کہ آدمی جب اللہ کے سامنے کھڑا رہے تو اس کے دل میں یہ تصور ہو کہ میں ایک مالک الملک اور خالق کائنات کے سامنے کھڑا ہوں اور اس کا دل کبھی بھی ادھر سے ادھر نہ جائے ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی طبیعت میں غور کرے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں کیا چار رکعت میں ہمارا پورا دھیان اللہ تعالیٰ کی اس عصمت کی طرف ہوتا ہے یا ہم کبھی ادھر ادھر چلے جاتے ہیں یہاں ہوتے ہیں امام صاحب کچھ پڑھ رہے ہیں ہم بازار میں ہوتے ہیں ہم نماز کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ہمارا پروگرام ذہن میں چلتا ہے تو یہ خوشبو نہیں ہے اور علماء نے لکھا میرے بھائیوں کہ خوشبو جو ہے وہ معرفت کے بعد پیدا ہوتا ہے خوشو جو ہے اور خشیت یہ پہچان جب ہو جائے گی کسی اللہ کی ذات کی تب انسان کے دل میں خوشو اور خشیت پیدا بغیر معرفت کے خشیت پیدا نہیں ہوتی مولانا اس کی اچھی مثال دیتے تھے مولانا عمر صاحب تقریب میں کہ بھائی ایک دیہاتی کی گائے گم ہو گئی تھی گائے گم ہو گئی وہ بھی تلاش کرنے کے لیے نکلا ادھر ادھر دیکھا دیکھا دور جنگل میں تو ایک شیر درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھی وہ یہ سمجھا میری گائے ہے کیونکہ گائے کی آنکھیں بھی اندھیرے میں چمکتی ہے جیسے بلی کی آنکھ چمکتی بلی کی آنکھ بھی چمکتی ہے نہیں ہم گجراتی میں چھوٹے تھے تو ایک کویتا پڑھتے تھے کہ میں ایک بلاڑی پاڑی سے رنگ رنگے بہو پاڑی اندھارا ماں بھاڑے یعنی اندھارا اندارا ما تھے یعنی ہڑوے ہڑوے چالے تھے بلی یہ گجراتی کویتا ہے یہ شیر کی آنکھیں بھی چمکتی ہے اندھیرے میں یہ آپ کی بھینسیں جو جنگل میں ہیں زامبیا میں اس کی آنکھیں بھی چمکتی تو وہ سمجھا میری گائے ہے تو وہ پہنچ گیا اس کے پاس اور پہنچ کر اس نے بلا وہ کا کان پکڑا اور کہا سسری تو بھاگ آئی تھی اب وہ جو شیر تو کھڑا ہوا اس نے جو چنگار لگائی تو بس وہ بے ہوش ہو کر گر گیا تو کہا تو شیر ہے تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ پہلے چونکہ اس نے پہچانا نہیں تھا کہ گائے ہے کہ شیر اس لیے اس نے ہاتھ ڈالا لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ میں نے تو غلط ہاتھ ڈال دیا تو شیر ہے تو وہ بے ہوش ہو گیا گھبرا کر تو خشیت آئی اس وقت جب معرفت ہوئی خشیت اس وقت جب پیدا ہوئی اس کے دل میں جب اس نے جانا کہ یہ گائے نہیں ہے بلکہ بینس ہے تو اللہ تعالیٰ کی خشیت اس وقت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی جب خدا کی ذات کی صحیح معرفت ہوگی جی۔ اور مولانا یہ فرماتے تھے کہ صحیح معرفت اس وقت پیدا ہوگی جب معرفت جن کو حاصل ہے ان کے ساتھ تم رہو معرفت اللہ تعالیٰ نے جن کو عطا فرما دی صاحب نسبت بزرگان دین ان کی صحبت میں رہو گے تو معرفت آئے گی حکیم اختر صاحب بہت سادہ سادہ شعر کہتے ہیں بہت سادہ انہوں نے کہا ان سے ملنے کی ہے یہی اطراع یعنی اللہ تعالی سے ان سے ملنے کی ہے یہی اطراع کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر ملنے والوں سے راہ نہیں پیدا کریں گے اللہ کی معرفت نہیں ہوگی بھئی ایران کا ایک بہت بڑا شاعر تھا خاقانی مشہور شاعر ہے جیسے سعودی شاعر رومی کے اشعار مشہور ہے تو خاقانی بھی ایران کا بہت مشہور مظہر پانی اس کے اوپر کچھ حالات ایسے آئے کہ اس کو ایران چھوڑنا پڑا دلی آ گیا ایران سے اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھے موٹریں نہیں تھی وہ بیچارہ کسی سواری پر گرتا پڑتا پہنچا دلی غربت کی حالت ہو گئی تھی اب دلی میں اس کے کپڑے بھی خراب شکل بھی اس کی بالکل سفر میں خراب ہو گئی تھی کوئی دلی میں اس کو پہچان نہیں تھا کہ یہ ایران کا مشہور شاعر ختم جی۔ اب دربار میں شعرا جاتے تھے لال قلعے میں دربار ہوتا تھا تو شعرا کلام سناتے تھے اور بادشاہ ان کو انعامات دیتے تھے اس نے سوچا کہ مجھے بھی بادشاہ کے یہاں جا کر اپنا کلام پیش کرنا ہے لیکن مجھے کون داخل ہونے دے گا تو آدمی تھا ہوشیار تو لوگوں سے پوچھا کہ دربار کس وقت ہوتا ہے بتایا کہ فلانے وقت پر دربار ہوتا ہے اس میں بادشاہ شعرا کو بلاتے ہیں دیوان خاص میں ان کی ایک مجلس ہوتی تھی تو یہ دلی کے لال قلعے سے باہر جامع مسجد اور اس کے درمیان میں ایک سڑک کے کنارے خاکانی کھڑا ہو گیا اور جب وہ شعرا وہاں سے انعام لے کر واپس نکلے تو انہوں نے جھک کر سلام کیا وہ یہ سمجھے کوئی فقیر وقیر ہے انہوں نے کہا کہ حضور میں بھی شاعر ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ میرا کلام آپ بھی سنیں اب انہوں نے ایسی نظر دوڑائی پھٹے کپڑے کچھ حال ٹھکانا نہیں انہوں نے سمجھا کہ اب یہ بیوقوف کہتا ہے میں شاعر اب وہ درباری شہرا تھے بڑے دلی کے تو انہوں نے پھر کسی کو سوجی کا چاہتا رہا اس کا کلام سنے کا کلام سنا دیکھے تم کیسے شاعر ہو <laughs> اس نے شعر سنا ہے کہ رستم بازار اور خریدم گنا پہلا مصرا یہ سنا ہے کہ میں بازار گیا اور میں نے شوگر کین خریدی گنا جی رفتم بازار اور خریدم گنا یہ پہلا مصرا اور دوسرا مصرا اس نے پڑھا برب رب ملک الناس الناس الہ من شر الوسواس الخناس يوسوس فی صدور الناس من الجنت والنا والنا میں صرف سین چھوڑ دی تو وہ سب بہت ہنسے انہوں نے کہا اتنا لمبا مصرا پہلا دن چھوٹا تو پھر سین کا کو چھوڑ دی تو اس نے کہا اگر میں سین کہتا دوسرا مصرا لمبا ہو جاتا تو اب لوگوں نے کہا یہ کوئی مسخرہ قسم کا آ پڑا ہے تو انہوں نے کہا اچھا تو کہا کہ میں بھی دربار میں شہر سنانا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اس کو بھی کل لے جائیں گے تاکہ بادشاہ ذرا اس کا یہ تماشا دیکھے تو اس کو بھی ذرا خوشی ہوگی کہ ایسے بھی چوہرا ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا اچھا کل یہیں ملنا ہم کو ہم جب جائیں گے دربار میں تو تم کو لے جائیں گے لے گئے دوسرے اب وہ جو درباری شعرا تھے وہ تو تختوں پر بیٹھ جاتے تھے اس کو نیچے بٹھا دیا جب انہوں نے اپنا کلام سنا لیا تو پھر کہا کہ حضور جہاں پنا بادشاہ سے کہا کہ ایک اور شاعر آپ آج ہم لائے ہیں آپ اس کا شاعر سن کر بہت ہی محظوظ ہوں گے بہت خوش ہوں گے تو ذرا اس کا کلام بھی سن لیجیے اور وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس رہے تھے کہ وہ شاعر سنائے گا رتم بازار اور خریدم گنا والا وہ تو خاکہ نہیں تھا وہ کھڑا ہوا وہ ایران کا آدمی اس کے لب و لہجہ ایرانی اس نے اٹھتے ہی کے ساتھ شہر شروع کیا ہے زیر پائی نششت خاقانی زیر نششت خاقانی نہ مرا ننگست نہ ترا ادبست کہتے ہیں خاقانی نیچے بیٹھا ہوا ہے تمہیں میرے لیے کوئی شرم کی بات نہیں ہے اور تمہارے اندر ادب نہیں ہے کہ تم اتنا نہیں سمجھتے کہ خاقانی نیچے بیٹھا ہم اوپر بیٹھ گئے اس نے کہا کہ زیر پائی نششت خاقانی نہ مرا ننگست نہ ترا ادبست پھر اس نے دوسرا مصرے میں کہا ہو اللہ کہ وصف خالق ماست زیر تبت یدا ابی لہبست اس میں کیا شرم کی بات ہے دیکھو قرآن مجید تم کھول کر دیکھو گے تو ہو اللہ بعد میں آتی ہے پہلے تبت یدا ابی لہب آتا ہے تو ابی لہب تو دشمن تھا رسول اللہ وسلم کا کیا اس کا ذکر پہلے اور اللہ کے وصف جو قل و اللہ میں وہ بعد میں ہے تو کوئی بات نہیں میں نیچے بیٹھا تو <laughs> جوتا مارا اس نے اب یہ جب شعر سنایا تو سب کی آنکھیں کھل گئی ارے یہ تو ایران کا مشہور شاعر خاقانی ہے بادشاہ نے کہا کہ ارے بھائی اس کو لے جاؤ غسل خانے میں اس کو خلط پہناؤ اور اتنا بڑا شاعر جس کی شہرت ساری دنیا میں تھی تو مولانا کہتے ہیں کہ معرفت نہیں تھی اس لیے اس کو نیچے بٹھایا تھا پہچان جب نہیں تھی تو اس کو نیچے بیٹھایا جب معلوم ہوگا کہ ایک ایک شہر بڑا ہوئے اور پتہ چل گیا کہ ہو یہ تو خاقانی ہے تو پھر اس کو خلط پہنا کر اوپر تختہ پر بٹھایا گیا پہچان جب ہوتی ہے معرفت ہوتی ہے تو اس وقت میں انسان کی قدر پیدا ہوتی ہے معرفت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہوتی ہے معرفت ہوتی ہے تو اللہ کی خشیت دل میں پیدا ہوتی ہے پہلی ضرورت ہے یو الدین فی صلاطم خواش اون ہوں فی صلاطم یہ خوشو اور خزو نماز میں پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اللہ تعالیٰ کے حق کو انسان پہلے پہچانے جن جن لوگوں کو یہ معرفت اللہ کے حاصل ہو جاتی ہے وہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ بالکل صحابہ کی نماز کی جو قصے ہم پڑھتے ہیں حکایت صحابہ میں یہ جو تعلیم ہوتی ہے اس میں حکایت صحابہ پڑھی جاتی ہے رضر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ ایمان کی تازگی اگر پیدا کرنی ہو تو حضرات صحابہ کے حالات کو روزانہ پڑھو اسی لیے معمول ہے نظام الدین میں کہ روزانہ عشاء کے بعد حیات الصحابہ پڑھی جائے خود حضرت مولانا یسو صاحب پڑھتے تھے مولانا انعام الحسن صاحب پڑھتے تھے اور جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں وہ عشاء کے بعد اس لیے کہ صحابہ جو ہیں وہ ہمارے لیے نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کا نجوم میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی طرح ہے جیسے ستاروں سے راستے میں ہم صحیح راستہ معلوم کر سکتے ہیں آپ کبھی کبھی پانی کے جہاز سے آپ نے اگر سفر کیا ہو تو آپ کو پتا چلے گا میں ایک مطلب جدہ سے آ رہا تھا تو سمندر کے سفر سے تو رات کو نیند نہیں آ رہی تھی میں اوپر گیا چھت پر تو میں نے خلاسی کو دیکھا وہ سورج ضلع کے قریب بھیمپور کے تھے تو میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا تو میں نے کہا کہ تم کیسے ہی ہوائی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ستارہ سامنے نظر آ رہا ہے بس ہم اس کی سیدھ میں چلتے ہیں ادھر ادھر ہمارا جال نہیں ہوتا وہ ہوں یہ وہ بھی نجم ہوں یہ تدون قرآن شریف نے کہا ہے کہ ستاروں کے ذریعے سے سیدھا راستہ مانا ہے یہ لائٹ وہ ستارے کو دیکھ کر وہ جن کا جہاز چلتا ہے ورنہ سمندر میں تو کوئی راستہ ہے نہیں ان کو اور وہ اتنا ماہر نہیں کہ اس کے پاس وہ اوپر والا وہ تو کیپٹن کے کمرے میں ہوتا ہے کمپیوٹر جو ہوتا ہے وہ وہ تو وہاں کھڑا تھا گول چکر لے کر تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہم لوگوں کے لیے بالکل ستاروں کی طرح ان میں سے جن کی بھی ہم ابتدا کریں گے کامیاب ہو جائیں گے اس لیے حضرات صحابہ کے قصے حضرت صحابہ کے حالات روزانہ پڑھے جائیں تاکہ ان کی زندگیاں ہمارے لیے روشنی ان کی وجہ سے پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدر ہوگی وما ماں قدر اللہ کا قدر ہی اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر ہونی چاہیے انسانوں نے نہیں کی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے خدا کے احسانات کو اس کو تصور آتا ہے پھر وہ خوشو اور خزنم میرے بھائیوں ہمیں کامیابی اس لیے اس وقت دنیا میں نہیں مل رہی کہ ہماری نمازوں میں خوشبو نہیں ہے میں کم سے کم اپنی بات کرتا ہوں مجھے حق نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ کروں کہ آپ کی نماز میں خوشو نہیں ہے یہ ذاتی کی بات ہے اللہ کے کس بندے کی کیسی نماز ہے تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے لیکن کم سے کم ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے خوشو ہونا چاہے ہماری نمازوں میں اب تک پیدا نہیں ہوا تو پہلی شرط ہماری غائب ہو گئی کامیابی کی پہلی شرط کون سی سیم فی ولدین صلا زکات ولدین ہمانے لغ و معردون دوسری شرط کامیابی کی کہ کامیاب دنیا میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں لغو کام کون سا ہے جس میں دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ دین کا فائدہ بھی نہیں اور دنیا میچ دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں ہم لوگ ٹی وی پر اب پورے دن بیٹھے رہتے ہیں بعض لوگ تو کھانا بھی وہیں منگواتے ہیں تو ہمارے یہاں جیتالی میں ایک بڑے میاں تھے نا ہمارے رشتے دار تو وہ دیکھتے رہے تو جب فارغ ہو کر آئے تو پوچھا ارے بھائی تھی تم روز گھر میں بہت یہ ہوں تو کیونکہ تم خبر نہیں انڈیا نے پاکستان نے میچ چلتی تھی تو میں نے نہیں خبر પછી میں چھو ہوں کہ پاکستان والا جیتی گیا کیونکہ تم نے کتنا پیسہ ملا گاؤں کے لوگ تو ہوشیار ہوتے ہیں એમ કે તમને કેટલા પૈસા મળે છે કે મને તો કઈ નહીં મળે કે ત્યારે બે દાડા તમે આ બેહી રહ્યા તો ખેતરે જતે તો ફાયદો થતે તમે ખેતરે تو ان کی سمجھ صحیح تھی اس لیے سمجھتے تھے کہ یہ لگ و کام میں مبتلا ہے یہ لوگ و کام میں بیٹھے ہیں پورا وقت بیکار ایسے ہمارے بہت سے کام اس امت کے اس وقت لغو ہو رہے ہیں بلا وجہ ہم بیٹھ جاتے ہیں محفلوں میں بازاروں میں کسی جگہ اور خواہ پارٹیاں کرتے ہیں اس میں ہمارے دو دو تین تین گھنٹے چلے جاتے ہیں تو یہ کامیابی کی لغو کام چھوڑ کر یہ کرکٹ جو ہے نا یہ یہ برٹش لوگوں کے کھیل ہے لیکن میں نے خود برطانیہ میں دیکھا کہ کوئی آفس میں سے نہیں جاتا جب میچ ہو جائے انگریز ایسا نہیں کرتے اور ہمارے یہاں جب کرکٹ ہوتا ہے تو آفس میں کام بھی نہیں کرتے لگو کاموں میں جو قومیں کرکٹ کی وجہ سے آفس چھوڑ دیتی ہے یہ قوموں کا کام نہیں کرتی وہ کیسے کامیاب ہو سکتی کامیاب نہیں ہو سکتے کم ہو ایئرپورٹ پر تھی گزشتہ کل زمبابوے کے مولانا اکبر صاحب کے ساتھ تو سارا اسٹاف جو ہے وہاں بیٹھ کر دیکھ رہا تھا وہ فٹ بال کی میچ ٹی وی لگے ہوئے ہیں لانچ میں تو میں سوچ رہا تھا میں نے کہا کہ پورا اسٹاف جو ہے یہاں بیٹھا بیٹھے لانچ میں ہوتا اب ان کی تو ڈیوٹی ہے ایئرپورٹ پر جب وہ آخری کھیل ختم ہوا سب گئے دنیا میں جو قومیں لغو کاموں میں شامل ہوتی ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان لغو کامیابی ان لوگوں کو ملے گی جو لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں بیکار چیزیں پانچ منٹ کا وقت علامہ شبلی جا رہے تھے کہیں سفر میں اور شبلی کے ساتھ پروفیسر آنل تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر وہ انگریزی کے پروفیسر سر سید احمد نے ان کو بلایا تھا تو وہ بھی سفر میں تھے جہاز کچھ ایسے پھنس گیا کہ ایسا احساس تھا کہ جہاز ڈوبنے والا ہے پانی کا جہاز تو سارے جہاز والے پریشان ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے تو علامہ شبلی بھاگ کر گئے چونکہ وہ بھی علامہ شبلی بھی ان کے ساتھ علی گڑھ میں تھے آرنل پروفیسر ان سے عربی فارسی سیکھتے تھے اور علامہ شبلی ان سے انگریزی سیکھتے تھے تو ان دونوں کو وہیں سے تعلق تھا وہ گھبرا کر گئے اور جا کر ان کو کہا کہ مسٹر آرنل آپ کو پتا نہیں ہے کہ جہاز ڈوبنے کی تیاری میں ہے اور لوگ اتنے گھبرائے اور آپ کتاب کے اندر منہ لگائے بیٹھے ہیں وہ کوئی کتاب پڑھ رہا تھا تو شبلی کی طرف دیکھا آرنل نے اور یوں کہا کہ شبلی اگر تم جو بات کہہ رہے وہ صحیح ہے کہ اب یہ جہاز ڈوبنے والا ہے تو اب ہمارے پاس پانچ دس منٹ باقی ہے تو ہم تم اس کو ضائع کریں ہم پڑھیں نہ کچھ سمجھ رہے ہیں آپ دنیا میں قومیں ایسے اوپر نہیں جاتی ان کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ دس منٹ کا وقت وہ کہتے ہیں جب مرنے ہی والے ہیں تو مرنے سے پہلے جو دس منٹ ملے ہم کیوں اس کو ہم نہ پڑھیں اسٹڈی کر لیں اتنی دیر ہمارے قوموں کے نوجوان پورا پورا دن ہمارا سنیچر کا اتوار کا بیکار کاموں میں جا رہا ہے نہ کوئی سوشل کام کرتے ہیں نہ کوئی اپنا ذاتی کام کرتے ہیں بیکار گھوم رہے ہیں آج یہاں چلے گئے کل وہاں چلے گئے ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں میں نے کہا یہ عیسائی نوجوان سردی کے زمانے میں رات کو کمبلیں لے کر وہاں ٹورنٹو میں نکلتے ہیں سردی بہت سخت برف باری ہوتی ہے وہ ہوبلیس ہوتے ہیں جو شراب وراب پی کر پڑے رہتے ہیں راستے پر ہپی قسم کے تو وہ رات کو جا کر ان کے اوپر کمبل ڈال دیتے ہیں کہ بیچارے مر جائیں گے وہ تو شراب کے مست ہیں لیکن ان پر بھی وہ رحم کرتے ہیں ہسپتالوں میں جاتے ہیں میں نے اپنے مسلم نوجوانوں سے وہاں خطاب کیا عید کے دن کہ اللہ کے بندو آپ سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ مہینے میں ایک مرتبہ کسی ہسپتال میں چلے جاؤ وہاں جو بھی مریض ہیں عیسائی ہیں یہودی ہیں سب کے پاس کھڑے ہو کر ان سے پوچھو کہ کیسا ہے آپ کے مزاج ہم آپ کی کچھ خدمت کر سکتے ہیں آپ ان کے لیے کچھ پھل لے جاؤ ان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ امت جو ہے اس کو ساری دنیا کی بچنے والی انسانیت کی فکر ہے ہم کبھی نہیں کرتے ایسا کبھی ہم لگو کاموں میں وقت صرف کریں گے لگو کاموں میں پیسے ڈالتے ہیں لیکن جو کام کرنے کے ہمارے اوقات ضائع ہو رہے ہیں امت کا بڑا حصہ ہمارا بیکار کاموں میں جا رہا ہے میں نے وہاں ایسا دیکھا مولانا ذوالفقار صاحب کے مدرسے میں میں گیا نیو یارک کے پاس سیفن میں نیو یارک کے قریب ان کا ایک مدرسہ تھا یہاں جو مولانا ذوالفقار صاحب تشریف لاتے ہیں تو میں اتفاق سے وہاں سکرامینٹو گیا ہوا تھا تو مولانا نے مجھے فون کیا کہ بھائی تو امریکہ آیا ہوا ہے تو میرے مدرسے میں بھی ذرا آ جاؤ جلسہ ہے تو ہم وہاں پہنچے تو مدرسے میں میں نے دیکھا کہ پانچ سات آٹھ اسٹیج کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سفید امامہ باندھا ہوا ہے اتنا لمبا کرتا مولانا سر صاحب نے مجھ سے پوچھا وہاں اسٹیج پر کہ مولانا یہ جو بیٹھے لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نے کہا یہ شاید یہاں کوئی مسجد میں نماز پڑھانے والے علما ہیں کیونکہ سب کی داڑھی تھی امام انہوں نے کہا کہ یہ فلاں ڈاکٹر ہے یہ فلاں انجینئر ہے یہ فلاں یہ اپنا مطلب بن کر کے پانچ بجے یہاں آتے ہیں اور یہاں اسکول کے بچوں کو پڑھاتے ہیں فری میں تو میں نے کہا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ اپنا خارجی وقت میں قوم کے بچوں کو ٹیوشن دے پڑھائیں تاکہ ہماری قوم جو ہے علم میں آگے بڑھے اگر ہم نے چھٹی کی اور اس کے بعد ہم گھومنے پھرنے چلے گئے تو وقت گزر جائے گا لگو کام قوم کا بچہ پڑھنے سے رہ جائے گا سوچنے کی چیزیں ہیں دنیا میں قومیں کس طرح اوپر جاتی ہیں قرآن ہم کو کہتا ہے کہ وہ ہم ان معردون کامیاب وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اعراض کرنے والے ہیں کسی صحابی کے بارے میں کسی اولیاء کے بارے میں نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنا وقت ضائع کیا ہو اللہ والے کبھی پانچ منٹ بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے کبھی بھی نہیں کرتے ان کا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے آخر نو سو کتابیں کیسے لکھی نو سو کتابیں اس ایک آدمی نے چٹائی پر بیٹھ کر یوروپ کی اکیڈمیاں جو بڑے بڑے پروفیسروں کو سہولتیں دیتی ہیں ان کے لیے آفس ہے خادی میں موٹریں ہیں سب کچھ ایسا کچھ نہیں ہمارے ہندوستان کے علماء کی وہ تو چٹائی پر بیٹھتے ہیں ان کے پاس تو سوراہی میں پانی رکھا ہوا ہوتا ہے فریج نہیں ہے وہاں لیکن وہاں چٹائے پر بیٹھ کر انہوں نے سارے نو سو کتابیں لکھی ایک ایک منٹ حضرت تھانوی کا کام میں آتا تھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ان کے مہمان گئے ان کے استاد حضرت تھانوی کے تو دل میں تھا کہ میرے استاد آئے ہیں مجھے ان کے پاس بھی بیٹھنا چاہیے لیکن پھر آیا کہ میں تفسیر لکھ رہا ہوں تو مجھے خوش تو لکھنا چاہیے اجازت چاہیے حضرت شیخ الہند سے حضرت میرا معمول اس وقت میں تفسیر لکھنے کا ہے آپ تھوڑا مجھے اجازت دیں تو میں ذرا سا لکھ لوں حضرت شیخ الہند نے فرمایا شوق سے جائیے آپ کے معمول کے مطابق حضرت اوپر تشریف لے گئے چند سطریں لکھی لیکن پھر آیا کہ بھائی میرے استاد آئے ہوئے ہیں چند سطر لکھ کر نیچے آ گئے اور حضرت سے کہا کہ حضرت میں نے چند سطر لکھ دی اب میں آپ کے پاس آئی ایسے وقت کی پابندی کرنے والے لوگ ابھی ابھی ابھی دو چار سال پہلے یہاں شیخ عبد الفتہ بغدہ بہت بڑے سیریا کے عالم یہاں زکریا میں آئے تھے دارالم زکریا جانسبر میں تو ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی تو ایک بہت بڑے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیا مولانا ابراہیم میاں نے تو ان کے یہاں تین تین چار چار مہینے کے بعد ٹائم ملتا ہے جونسبرگ میں ایک ڈاکٹر تو مولانا نے کہا کہ بھائی یہ بہت بڑے اسکالر ہیں ہمارے اور باہر کے مہمان ہیں تو وہ ڈاکٹر نے کہا کہ اچھا فلاں تاریخ کو ساڑھے سات بجے تو شیخ عبد الفتح کے ساتھ میں اور مولانا احمد حتورانی کے لڑکے مولوی رفیق ہم دونوں ساتھ گئے سات بجے کا وقت تھا تو شیخ بہت پہلے سے چکر لگاتے تھے کیونکہ ان کے وقت کی بڑی پابندی بہت زیادہ انہوں نے کتاب لکھی ہے قیمت الزمن عند العلماء کہ علماء کے نزدیک ٹائم کی کیا قیمت ہوتی ہے تو وہ تو خود اس کتاب کے لکھنے والے تو چکر لگا رہے مولوی رفیق پانچ منٹ دیر تک آئے تو مجھ سے بار بار کہنے لگے کہ آئی نہ ہوا وہ کہاں گئے وہ آیا نہیں ہمارا وقت ہوا ہم وہ یہاں تک جونس پر پہنچنے کے اتنی دیر لگے گی ہم وہاں پہنچے تو اتفاق سے ڈاکٹر سات بجے نہیں پہنچا آفس میں تو شیخ نے گھڑی میں دیکھا اور دو چار منٹ آگے گئے انہوں نے فوراً کاغذات نکالے اور نکال کر لکھنا شروع کر دیا انہوں نے وہ تو مصنف تھے بہت بڑے اور مجھے ایسا کہا کہ رما ہوتا یہ اوقات نا ہم اپنا وقت کیوں ضائع کریں اگر یہ دیر سے آتا ہے تو ہم کیوں بیٹھے رہے ہیں ہم اپنا کام کریں حالانکہ ان کی آنکھیں بالکل کمزور تھی وہ ڈاکٹر آنے تک انہوں نے ایک صفحہ لکھ لیا یہ وہ لوگ ہیں جو لغو سے آراز کرتے ہیں ان دو راستے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ گپ شپ کرتے جی۔ اور دوسرا راستہ ایسا کہ انہوں نے اپنا وقت کام میں لیا اور ایک صفحہ لکھ ڈالا مومن کی صفت یہ ہے کہ نماز میں خوشو خزو کرتا ہے اور لغو کاموں میں کبھی بھی ہاتھ نہیں ڈالتا ہماری امت اس وقت لغو کاموں میں مبتلا ہے کامیابی جو ہم کو نہیں مل رہی وہ اس اس قرآن شریف کے اندر جو باتیں ہم کو ڈائریکشن جو دیے گئے ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں یہ دوسری شرط ہمارے اندر نہیں نظر آتی ہم لوگوں میں مبتلا ہیں تیسری شرط کامیابی کی ہے کہ اپنی زکوٰۃ کو لوگ ادا کرنے والے ہیں امت کا زکوٰۃ کا پیسہ صحیح مصرف میں حساب کے ساتھ اگر نکلے بہت بڑی غربت کا خاتمہ اس سرزمین پر ہو جائے گا لیکن صحیح زکاتیں ہماری نہیں اس وقت مسلمانوں کی صحیح زکات جو نکلنی چاہیے وہ نہیں نکلتی ورنہ لوگوں کا ہمارے علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر امت اس بات پر آ جائے کہ ہر شخص اللہ کے مقرر ہوئے قانون کے مطابق زکوٰۃ کی ادائی کرے تو ہماری اس امت میں سے بہت سی غربت ختم ہو جائے گی اور پھر بھی اس کو بھی صحیح مصرف میں ہمیں زکات کو کیسے دیں کس طرح ہم انسانوں کو کام پہ لگائیں ایک تو ایک ہم پیسے تقسیم کریں افریقہ سے پیسے آئے ایک جگہ پہ جب میں تلکیسر میں تھا تو ایک شخص نے ایک لاکھ روپے ساؤتھ افریقہ سے تو وہ ایک جگہ بیٹھ گئے مدرسے کے باہر اور وہاں سے بلاؤ ان کو بلاؤ اب کسی کو پانچ سو روپئے دے رہے دیر تک سے میں نے کہا بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے سر طریقہ آپ یہ دیکھو کوئی کام کرنے والا آدمی ہے کسی کے پاس مشین نہیں ہے کوئی اور چیز ہے آپ اس کو کام پہ لگاؤ تاکہ وہ کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالیں آپ اس طرح پیسے کر کے قوم کو بھیک منگا نہ کریں ہمیں یہ ہمیں یہ طریقہ بھی اس وقت معلوم نہیں ہے کہ ہمیں یہ پیسے کس انداز سے قوم میں صرف کر کے ان کو اٹھانا چاہیے اس غلطی کی وجہ سے بھی ہم لوگ پریشان ہیں ہماری امت پوری پریشان ہے اس وقت کہ ہم فہم سے کام نہیں لے رہے زکوٰۃ کا صحیح مصرف تلاش کرنا زکوٰۃ کو صحیح انداز سے ادا کرنا یہ مومن کا اپنا فرض ہے کہ میرا یہ پیسہ میں کس طرح ادا کروں کہ جس کی وجہ سے وہ سامنے والے کی زندگی بن جائے اسے دوسرے سال کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے یہ چیز سوچنے کی ہوتی ہے اور ہم نے دیکھا اس کو ایسا کہ بہت سے لوگ غریب تھے درزی کا کام سیکھے ان کو مشین خرید کر دیا تو الحمدللہ وہ کام کرتے ہو گئے وہ رات دن اپنے کپڑے سیتا ہے اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے تو آدمی کو سمجھنا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ کی تقسیم کس طرح کرنی ہے اور اس کا کیا ہے والذین وہ لذیل فائلون خوشو ہونا چاہیے لغو سے اعراض ہونا چاہیے زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی ہونی چاہیے کامیابی کے لیے والذین لذیذ فروج حافظون جو لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اس وقت امت کا نوجوان بہت خرابی میں مبتلا ہے ابھی رمضان میں میں بیٹھا ہوا تھا وہاں مسجد دارالسلام میں ٹورنٹو میں تو وہاں ایک نوجوان مفتی صاحب آزادی سے پڑھ کر آئے ہیں تو یوتھ کانفرنس ہر مہینے میں نوجوانوں کو جمع کرتے ہیں تو نوجوانوں سے گفتگو ہوتی ہے تو انہوں نے مجھے اتنی ایسی ایسی حقیقت سنائی کہ ہمارے مسلم نوجوان کیا کر رہا ہے کلب میں جانے لگے مسلم لڑکیاں پچاس فیصد وہاں بالکل خرابی کے راستے پر مولانا صاحب نے کہا کہ مولانا پچاس فیصد ہمارے سماج کی بچیاں اس وقت بالکل غلط راستے پر جائیں قرآن کہتا ہے کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کو کامیابی ملے گی ہمارے نوجوانوں میں سے سو میں سے شاید پچانوے ایسے ہوں گے جو اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں نائنٹی فائیو پرسینٹ نوجوان غلط نظر ڈالتے رہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نظر جو ہے وہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے سہ من من سیام الشیطان مسموم زہریلا تیر ہے یہ اس نظر غلط ڈالنے پر نامحرم عورت پر نظر ڈالنے سے دل میں سے ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے ایمان کا جو نور ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ہماری امت کا بڑا حصہ اس وقت بد نظری کے اندر مبتلا ہے اچھے لوگ سمجھدار قسم کے لوگ ان کا بھی یہی حال ہے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ضروری ہے کامیابی کے لیے والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم ہاں اپنی بیویوں کے ساتھ جو کچھ ان کا معاملہ او معاملہ قطع مان ہوں یا باندیا ہیں ان کے ساتھ آپ اپنی نظریں میں لاؤ ان کے ساتھ بیٹھو ان کے ساتھ بات کرو ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرو ان کے منہ میں لقمے دے کر ان کو خلاف ثواب کا کام ہے حضرت امام شافی رحمۃ اللہ تو یہ بھی فرماتے ہیں نا کہ بیوی کے ساتھ بیٹھ کر آپ اگر اس کو منہ میں رکما دو گے نفل نماز سے زیادہ تم کو ثواب ملے گا چونکہ اس سے اس کی نظر کی حفاظت ہوگی وہ غلط کام کی طرف نہیں جائے گا اور اسی لیے کہا گیا کہ وقت ہونے سے پہلے یعنی شادی جلدی کرواؤ لڑکوں کی تاکہ غلط کاموں میں نہ جائیں آج لڑکے پچیس سال کے ہو جاتے ہیں تیس سال کے ہو جاتے ہیں شادی ہی نہیں کرتے ارے بھائی شادی کرو نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں میں کیا کرتے ہیں گناہ کے کام میں مبتلا ہوتے ہیں اب جب گناہ کے کام میں آدمی داخل ہو جاتا ہے اور زنا کا ارتکاب کرتا ہے چاہے نظر کے ذریعے سے چاہے ہاتھ سے چاہے ہنسی مذاق کے ذریعے سے تو ایمان کا نور کمزور پڑ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو اوپر نہیں لے جائیں گے یہ ایک کتاب کہہ رہی ہے بھائی جتنی باتیں ہیں تو اللہ کی کتاب کی ہے اس میں کوئی ملا کی بات تو آئی نہیں ہے یہ تو قرآن شیو ہے اور اسی کو میں بیان کر رہا ہوں اسی لیے میں نے ہاتھ میں قرآن شریف رکھا ہے تاکہ سب کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ کی کتاب بول رہی ہے ولدین فروجیم حافظ اللہ علیہ ازوا جی ہوں ملکت احمان ہوں فعین غیر ہوں فمنی ابتغغا وزاد جنہوں نے اس راستے کے علاوہ اور راستہ اختیار کیا اپنی بیوی اور باندھی کے علاوہ وہ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں قرآن شریف کی بلاغت بہت ہے قرآن شریف کے جو الفاظ ہیں وہ بہت اونچے انداز کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی کوئی شخص اس راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے اکم العادون وہ اپنے حد سے بہت آگے بڑھنے والے باؤنڈری کو وہ چھوڑ کر آگے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط راستے پر ہیں اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کیے ہیں ہر چیز کی کہ ہمیں کتنا کرنا ہے کتنا اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دل کو حدود اللہ یہ جو ہم قرآن شریف میں بیان کر رہے ہیں یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی سرحدیں ہیں فلا ومن یتعد حدود اللہ ظالم جو بھی اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی باؤنڈری کو پسار کرے گا وہ ظالم ہے وہ اپنے نفس کو ظلم کر یہ قرآن شریف کیا ہے آپ اور میں جس ماحول میں بھی ہیں آپ اپنی سوسائٹی اپنے سماج پر نظر دوڑائیں آپ کے محلے میں آپ کے شہر میں آپ ریسرچ کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم لوگ ریسرچ کرتے ہیں ہے نا میں ڈاکٹر اسماعیل صاحب کے یہاں بفیلو میں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے ایک انگریزی کا پرچہ دیا تو میں نے کہا ڈاکٹر اس پہ ایک گھڑی بنی ہوئی تھی واچ اور اوپر لکھا تھا کہ کرائم واچ تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ کرائم واچ کیا ہے تو کہا کہ امریکہ میں گورنمنٹ کی طرف سے ایک رپورٹ شائع ہوئی کہ نیو یارک شہر میں ایک منٹ کے اندر کتنی چوری ہوتی ہے کتنا بل جبر ہوتا ہے یہ سب جو گناہ ہوتے ہیں تو پولیس کی رپورٹ شائع ہوئی تو اس کی ایک گھڑی بنا کر بتا کہ ایک منٹ میں یہ اتنا اتنا فیس ہے اتنا فیس انہوں نے کہا کہ یہ ہے ان کی معاشرت یہ تو خود ہی خود ہی چھاپتے ہیں کہ ہمارے یہاں اتنی چوریاں ہو رہی ہیں اتنا یہ ہو رہا ہے اتنا تو پورے جرائم بیان کیے گئے تھے تو میں نے اس کو میر صاحب کے پاس بھیجا تھا سورت میں جو امید پیپر نکالتے تھے مرحوم میر صاحب اس کو میں نے پھر فوٹو کاپی کر کے بھیجا میں نے کہا بہت سے لوگوں کو امریکہ کے لیے منہ میں پانی آتا رہتا ہے تو میں نے کہا ذرا امید میں اس کو چھاپ دو کہ جس کنٹری کے لیے آپ کو بہت شوق ہے وہاں یہ حال ہے اس کی میں نے کہا یہ تو انہیں کی رپورٹ ہے ہماری نہیں ہے کرائم واچ تو اللہ تعالیٰ کے بندی یہ بھی نہیں سوچتے ہمیں اپنے سماج میں ہمارے نوجوانوں کے بارے میں یہ تحقیق کرنا چاہیے کہ کتنے فیصد نوجوان ہمارے کس پوزیشن میں ہیں پھر آدمی کو سوچنا ہے کہ ان کی اصلاح کیسے کی جائے ان کو کیسے محنت کی جائے ان کو کیسے دعوت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جائے بھائی ہمیں جب کسی چیز کی نقصان کے بارے میں علم ہو تبھی اس کو دور کرنے کی محنت کریں گے جب بیماری کا پتہ نہ ہو تو ہم اس کی اصلاح کیسے کریں گے ہمیں یہ بات بہت ضروری ہے کہ امت کے نوجوانوں کو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے محنت کریں ان کو سمجھائیں کہ یہ جہنم کا راستہ ہے اس میں کامیابی کبھی نہیں مل سکتی یہ ہمارے نوجوانوں کو بتائیں کہ یہ دنیا کی تھوڑی سی لذت تھوڑے دن کی ہے پھر آخرت کا عذاب بہت سخت ہے اور اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں قرآن میں حدیث میں انسانوں کی تجربے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے گناہ انسان کے دل کو بالکل کالا بنا دیتا ہے رئی تو جنوب تمید القلوب اللہ میں ابن قیم فرماتے ہیں رئی تو جنوب تمید القلوب وقت رسو ذل ادمان ہوا کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ گنا جو ہے انسان کو بالکل کالا اس کا دل کالا کر دیتا اور جب انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے پھر اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار دنیا میں سب چلتا ہے ٹھیک ہے یہ تو یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں مسجدوں میں یہ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں اگلے زمانے کے ہیں لوگ انہیں کچھ نہ کہو کیا کہتے ہیں اگلے زمانے کے ہیں لوگ انہیں کچھ نہ کہو کہ پرانے زمانے کی باتیں کرتے آپ ماڈرن آ کھاؤ پیو یہ دنیا ہے زندگی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن شیو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی لاہو لاب ہے دار الآخرتی کھیل کود ہے میرے دوستوں آخرت کی زندگی اصل زندگی اگر ہم بچپن سے نوجوانوں کو دعوت دیں ان کو سمجھائیں ان کو مسجد میں لائیں ان کے سامنے بات ہے پاکستان اور جتنے نوجوان میں نے دیکھا کہ دین کے راستے پر آ گئے الحمد للہ ہماری ان آنکھوں نے دیکھا ان لڑکیوں کو کہ جو یونیورسٹی میں وہاں پڑھی ہے ٹورنٹو میں اور آفس میں برقع پہن کے جاتی ہیں یہ دعوت کی وجہ سے ایک ٹنکاریا کے ہیں عبد المجید بالا صاحب وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ایک مسلمان لڑکی باقاعدہ حجاب میں اپنے آفس میں جاتی تھی تو وہ جو دوسری وہاں کی کینیڈین عورتیں ہیں وہ ذرا کچھ ہنسی مذاق کرنے لگی ان کو کہتے ہیں کیا تم پرانے زمانے کی پہنتے تو وہ تو چونکہ پڑھی لکھی عورت تھی تو اس نے ان کو کہا کہ میں اتنے دن سے یہ آتی ہوں میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں لباس پہنا ہے کہ جس میں آدھا سینا آپ کا کھلا ہوا ہے یہ میں نے سوال کیا تو کہا نہیں آپ نے تو پھر آپ مجھ سے میری پرائیویٹ والا میں کیوں دخل دے ہیں پہلا بات اس نے کہا کہ آپ لوگ ایسا کہتے ہو کہ بھائی فریڈم ہے آزادی ہے ہر ایک آدمی کو اپنی پسند کا لباس اپنی پسند کا کھانا اپنی پسند کی زندگی دنیا میں حق ہے ہر ایک آدمی تم ایسا کہتے ہو میری پسند یہ ہے اس نے کوئی اور دلیل نہیں دی اس نے کہا کہ آپ لوگ ایسا کہتے ہو کہ اس دنیا میں ہر ایک شخص کو اپنی پسند کا لباس پہننے کا ایک پانچ آپ کا گرین کلر کا اور دوسرا پیلے کلر کا میں نے خود دیکھا پوچھا یہ کیوں کہا کہ ایسا فیشن ہے پاٹلون کے اندر سے وہ سب کاٹ کر دھاگے نکالتے ہیں ایسا ایسے تو وہاں میں نے کہا اتنے یہاں بھی اتنے غریب لڑکے ہیں ان کا مذہبی غربت نہیں ہے یہ تو اب ایک فیشن ایسا ہے یہ جتنا پاگل پنا ہے وہ سب فیشن اور جو حجاب ہے وہ ان کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ تو سب نے کہا کہ ہماری غلطی ہے تو ایسی عورتیں بھی موجود ہیں ایسے لڑکے موجود ہیں جو دین کے راستے پر آئے اور وہ ایسے ماحول میں ڈٹ کر برابر رہتے ہیں اور ان کو بالکل شرم نہیں محسوس ہوتی اللہ کی عظمت جب دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو دنیا میں کسی طاقت کا خوف آدمی میں نہیں رہتا یاد رکھیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال آدمی کو جب آتا ہے کہ مجھے میرے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے پھر یہ دنیا والے کچھ بھی کہتے رہیں کہتے رہو آپ کی مرضی کی بات ہے ہم نے ہمارے نبی سے یہ بات سنی اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی کی بات پر عمل کرنے ہی میں کامیابی ہے قرآن پر عمل کرنے میں کامیابی یہ یقین ہے بس ختم ہو گئی ساری دنیا ہم کو کچھ کہتی رہے ہمیں کیا لینا دینا ہمیں کیا لینا دینا ہمارے لیے ایک ہی قائد ہے ہمارا ایک ہی لیڈر ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقت کیا لگوں فی رسول اللہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو قرآن شریف کو سمجھو قرآن نے زندگی کی ساری راہیں ہمیں بتا دی ہیں قرآن شریف نے کامیابی کی شرطیں رکھی یہ سب ہم لے امانت عہد ہم راؤن اور کامیابی کی ایک شرط یہ ہے کہ امانات امانت اور عہد قول و قرار کی رعایت کرنے والے پابندی بڑا حصہ مسلمانوں کا اس وقت امانت میں خیانت کرتا ہے ایک مالدار آدمی سے بات چیت ہو رہی تھی میں نے کہا اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں تو آپ بیچارے غریبوں کو اگر قرض بھی دیں گے تو اللہ کے یہاں آپ کو بہت ثواب ملے گا ایسی بات میں کر رہا تھا تو انہوں نے پھر قصے سنائے کہ مول صاحب میں کتنا پیسہ دیا جانا کتنا پاچھا رہتی ہوں تمہیں انہوں نے جب مجھے قصے سنائے اور ایسے لوگ کہ جن کے بارے میں مجھے ایسا خیال ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ ایسے پیسے واپس نہیں کریں گے برابر نماز میں بھی آتے ہیں برابر پابندی تھی یہ آدمی پیسے نہیں دے رہا تھا کہاں یہ آدمی نہیں دے رہا انہوں نے کہا اب ہمارا دل ٹوٹ گیا کہ ہم کس کو پیسے کام میں لگائے کیونکہ امانت میں اور قول و قرار کی پابندی نہیں ایک آہد آپ سے کیا بھول جاتے ہیں وہ عرب میں ایک مسل مشہور ہے ہمارے عربی زبان میں کلام اللہ ہو نہارو کلام اللہ لے رات کی بات تھی اب دن اگ گیا وہ تو ختم ہو گئے یہ جو بات پھیلی ہے تو جاتی ہے تو جیوس نکلو یہ مسلمانوں کی حالت ہو گئی کہ ان کی زبان کا اعتبار نہیں ہے ان کی امانت میں خیانت بالکل امانتیں ختم ہو گئی جتنے لوگ باہر ہیں ساؤتھ افریقہ میں لندن میں وہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ہماری زمین ہم کس کو صبح پڑیں مول صاحب جنہیں جی بھی دیے تھے ہمارا پیسہ کھائی جائے تو خیر میں ان کو ہنساتا ہوں کہ میں تمہارا ہائز کھاتا نہیں آ رہے معاف کر دی لیکن یہ غلط بات ہے نا امانت کے خلاف اسلام یہ نہیں کہتا اسلام تو ایسا کہتا ہے کہ کسی کی امانت ہو کوئی مزدور آپ کے پاس مزدوری کرے اور اس کی وہ مزدوری آپ کے پاس نہ لے گیا آپ اس کی مزدوری کو اپنے پاس رکھتے ہیں اس کو اگر تجارت میں لگائی اور دو سال کے بعد آئے تو اس کی دفعہ جتنا ہے وہ سب دے دو جیسے وہ بیچتے زیور میں وہ قصہ ہے تین آدمی وہ غار میں چھپ گئے تھے اس میں ایک وہ آدمی تھا کہ جس نے مزدوری جمع کرتے کرتے کرتے بہت سی بکریاں وہ آیا اور اس نے تین سال کے بعد مانگی اس نے کہا یہ ہے آپ کا اجرت انہوں نے کہا کہ آپ مزاق کرتے ہیں میرے تو اتنے تھوڑے کہ نہیں میں نے تمہارے پیسے میں سے بڑھایا سب لے گا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر ہٹایا وہ سچی کہانیاں جو بیشتی زبر کے شروع میں اس میں ہیں تو امانت ہے کہ اگر برسوں کے بعد کوئی آدمی آپ کے پاس آئے آپ وہی تھیلی نکال کر دیں گے جو انہوں نے آپ کو سپور کی تھی اور کہیں گے کہ یہ ہے آپ کی مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے اس میں کیا رکھا تھا لیکن آج ایسی باتیں نہیں قرآن شیف نے کامیابی کے لیے شرط رکھی تھی کہ ولدین واحد راؤن بولو قرار کرو فیکٹ ہے کسی کے ساتھ اس کے اوپر پورے کرو پھر اس میں بہانے نکالے کہ نہیں اصل میں اس وقت میں یہ بات ہوئی تھی اب تو اتنے سال ہو گئے ختم ہو گئی بات اتنے سال گزر گئے اب وہ پیکٹ اتنے سال پہلے ہوا تھا اب ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے حالات چینج ہو گئے ہیں یہ جو گورنمنٹیں بھی کر رہے نا آج کل یہ امانت داری کے خلاف بات ہے مسلمان اگر اس چیز کو عمل نہیں کرتا تو وہ کامیاب دنیا میں نہیں ہو سکتا جو قرآن نے ساری شرطیں لکھی ولدین اللہ سلاطین یہ حافظ کیونکہ نماز کی اہمیت زیادہ ہے تو شروع کے آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ ہوں فی ہوں خاشعون کہا پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ لائے ولدین ہوں علی سلاطین یحافظون جو اپنی نماز پر پابندی کرتے ہیں محافظت کرتے ہیں محافظت کا معنی یہ ہے کہ نماز کو اس کے بالکل ٹائم پر وعدہ کریں اور صحیح انداز سے پڑھیں بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن کبھی جماعت میں آ گئے کبھی بعد میں پڑھ لی کبھی کہتے ہیں اب دیکھیں کہ شام کو رات کو پڑھ لیں گے اس طرح نہیں محافظت کا معنی ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت پر جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ پڑھی جائے سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تابی گزرے ہیں کہتے ہیں کہ چالیس سال تک انہوں نے کسی مسلی کی پشت نہیں لکھی چالیس سال سفے اول میں نماز پڑھتے تھے اب آدمی سفے اول میں نماز پڑھتا ہے تو آگے تو کوئی مسلح نہیں ہوتا اگر میں دوسری سب میں نماز پڑھوں تو اگلی سب والے کی یہ پشت نظر آئے گی جس آدمی نے چالیس سال تک کسی کی پشت نہ دیکھی ہو کتنا یہ ہے محافظ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن شریف کی جو شرطیں ہیں اس کو ہم پوری کریں جب تک یہ مسلم معاشرہ مسلم سوسائٹی ان شرطوں کو پوری نہیں کرتی کامیابی نہیں مل سکتی کامیابی چاہتے ہیں اس دنیا میں تو کامیابی کے یہ راستے ہیں جو قرآن شریف ہم کو سمجھا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب نے ہم کو راستہ بتایا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو تم نے کامیابی قد افلاح قد افلاح کا معنی ہے کہ بے شک کامیاب ہو گئے وہ لوگ یعنی پوری قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ قد کا لفظ ہے عربی میں اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ کسی چیز پر وزن ڈالا جائے جی۔ قد افلاح ایسے ہی کہہ سکتے کہ افلاح المومنون لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلاح المومنون اللہ جی رحم جو خاشور بے شک تحقیق کے کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنی نماز میں تو قرآن شریف کے جو الفاظ ہیں اس پر ہمیں غور کرنا چاہے کہ قرآن شریف کے ان لفظوں کی اسپرٹ کیا ہے مولانا علی میاں صاحب کہتے ہیں کہ لفظوں میں کہ لفظ جو بولے جاتے ہیں اس کی بھی ایک اسپرٹ ہوتی ہے کسی آدمی نے کہا کہ بھائی وہ اچھا آدمی ہے اور کوئی آدمی کہتے ہیں یہاں بہت ہی اچھا آدمی ارے میاں آدمی کا تو کہنا ہی کیا الفاظ تو الگ الگ ہیں لیکن ہر ایک لفظ کے ایک پاور ہے کسی چیز کی اہمیت آپ کسی چیز کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ الفاظ کو بدل بدل کر بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں تحقیق کا لفظ استعمال کیا قد افلح المومن الدین صلاد الخاش قرآن میں اتنی کثرت کے ساتھ اس طرح کی باتیں آئی ہیں کہ آدمی اگر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز پر زیادہ زور دیا ہے اور یہ ساری صفتیں جو ابھی ہم نے ترجمہ کر کے آپ کو سنائی آپ خود غور کریں کہ اگر امت میں یہ صفتیں پیدا ہو جائے تو امت کے افراد قیمتی بن جائیں گے اور یہی یہی صفتیں پیدا کرنے کے لیے یہ سارے طریقے اپنائے جاتے ہیں گھر گھر جا کر لوگوں کو بلاتے ہیں ان کو مسجد میں دعوت دیتے ہیں ان کو اپنے ماحول سے نکال کر لے جاتے ہیں تاکہ امت میں یہ چیزیں پیدا ہو جائیں اور تجربے سے بات ثابت ہوئی کہ جن لوگوں نے تھوڑا سا اپنا ماحول چھوڑ دیا اور اپنا وقت لگا کر باہر گئے اور اللہ والوں کے ساتھ رہے دعوت کے کام میں لگے الحمدللہ ان کی زندگیوں میں بڑی تبدیلی آئی یہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے جس کام میں ہمیں تجربہ ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے فائدہ ہے ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو اس میں شامل ہونا چاہیے دعوت کے کام میں تاکہ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمارے اندر پیدا کرے میرے بھائیوں علاج ہوتے ہیں ایک ڈاکٹر ایک آپ کو دوا دے گا دوسرا ڈاکٹر دوسری طرح کے حکیم صاحب کے پاس جائیں گے تو وہ دوسرے طرح سے لیکن جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلانے کی دوا سے بہت فائدہ ہو رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ لوگ وہیں جاتے ہیں کہ بھائی اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے وہ بہت مشہور ڈاکٹر ہے تو ہم نے دیکھا کہ بھائی یہ دعوت اللہ کا کام جو اس وقت چل رہا ہے امت کو اس سے بڑا نفع ہو رہا ہے تو پھر ہم کیوں اس کو نہ کریں ہمیں اس میں شامل ہونا چاہیے ہمیں یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ فلانا شخص ہمارے یہاں آتے ہیں ہم ان کے ساتھ تھوڑے دیر رہتے ہیں تو ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھے جو جو تجربے ہوتے جا رہے ہیں ہمیں فائدہ ہونا چاہیے شہد کی مکھی جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی ایک پھول پر نہیں بیٹھتی شہد کی مکھی وہ جب گارڈن میں جائے گی تو کبھی اس پھول پر بیٹھے گی کبھی اس پر ہر ایک میں سے وہ چوستی ہے اور پھر وہ شہد تیار ہوتا ہے جو بہت لذیذ ہوتا ہے جو انسانوں کے لیے شفا ہے اسی طرح یہ دین کے کام کے شعبے ہیں الگ الگ تو ہر ایک کے پاس ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے اور مقصد یہ ہو کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے مقصد یہ ہو کہ ہمیں خشد الہی ہو جائے مقصد یہ ہو ہمارے اندر امانت داری پیدا ہو جائے مقصد یہ ہو کہ ہماری نظروں کی حفاظت ہو جائے مقصد یہ ہو کہ ہمارے پاس جتنا پیسہ ہے ہم ٹھیک ٹھیک اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کریں اور مقصد یہ ہو کہ دنیا میں بسنے والی تمام مخلوق کی ہم خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں خدا کے رسول فرماتے ہیں ناس الناس خود حسن اللہ کے رسول نے فرمائے دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی کرے مسلمان کا یہ کردار نہیں ہمارے اکابری نے تو عجیب عجیب حالات مولانا حسین احمد مدنی رحمتہ اللہ علیہ جن کو شیخ الاسلام کہتے تھے اور جنہوں نے مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں دس سال حدیث پڑھائی پھر دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے پڑھائی سفر کر رہے تھے تو ساتھ میں سفر میں ایک سکھ بھی تھا تو وہ ٹوائلٹ میں گیا واش روم میں کینیڈا میں واش روم کہتے ہیں اور امریکہ میں ریسٹ روم کہتے ہیں یہاں ٹوائلٹ کہتے ہیں تو وہ واپس آ گیا فوراً حضرت مدنی بیٹھے ہوئے تھے حضرت سمجھ گئے یہ ٹوائلٹ خراب ہے اس لیے آ گیا حضرت کھڑے ہوئے لوٹا لیا اپنا اور جا کر لوٹے میں پانی بھر کے وہ سب گندگی صاف کر ڈالی اور واپس آیا اس کو پوچھا کہ آپ وہاں گئے تھے فوراً واپس آ گئے تو ان کا مولانا صاحب وہ بہت گندا پڑا ہوا ہے ان کا نہیں وہ تو بالکل صاف ہے حضرت نے فرمایا وہ بالکل صاف ہے ان کا نہیں میں تو ابھی جا کہا آپ پھر جائیے حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ میں صاف کر کر آیا ہوں جب وہ گیا تو اس نے حضرت کے آ کر پیر پکڑ لی حضرت آپ نے کیا کیا حضرت نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کو بیچارے کو حاجت ہے لیکن یہ گندگی کی وجہ سے اس میں نہیں داخل ہوا تو لاؤ میں اس کو صاف کر دوں دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث جس نے برسوں بخاری پڑھائی وہاں پر اور جس نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر حدیث پڑھائی میں ایک بخاری صاحب سے میری ملاقات ہوئی مدینہ میں وہ مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ میرے استاد ہیں حضرت مدنی جب وہ حدیث شریف پڑھاتے تھے تو حضرت یہ فرماتے تھے کال صاحب کال صاحب القبری اس قبر والے نے یہ بات فرمائی اشارہ فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی طرف مسجد نبی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس کی طرف انگلی کرتے تھے کہ اس قبر والے نے یہ بات فرمائی کال صاحب حاض القبری جس آدمی کی اتنی عظمت تھی وہ انسانوں کی ایسی خدمت کرتا ہے کہ ٹوائلٹ صاف کرتا ہے یہ اخلاق ہے خالق ناک نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل اللہ نے جو ان لوگوں کو چمکایا تھا دنیا میں وہ اس لیے چمکایا تھا کہ خدا کے رسول کی بات ہم میں یہ اخلاق نہیں ہے ہم تو لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں ان غریبوں کو ہمیں ان کی خدمت کا کوئی شوق نہیں ہوتا کہ چلو یہ بیمار ہیں ان کی خدمت کرو ان کو لے جاؤ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو ہم میں ہمیشہ کہتا ہوں گزشتہ سال میں نے ملاوی میں بھی کہا کہ برسوں تک ہمارے ہمارے گھروں میں یہ لوگ کام کرتے ہیں اور اس میں کچھ مسلمان ہوتے ہیں ہم نے کبھی فکر نہیں کی کہ اس کا کلمہ درست ہے کہ نہیں اس کی نماز درست نہیں ہم پورے دن کام کرواتے ہیں فجر سے لے کر شام تک وہ ہمارے گھر میں بستر ٹھیک کرتا ہے فرش کے اوپر جھاڑو دیتے ہیں برتن صاف کرتے ہیں سب صبح شام ہم کو اپنی فکر ہے اس کے ایمان کی فکر نہیں ہے کبھی ہم نے فکر نہیں کی کہ ان کو بٹھائیں بیٹھ جاؤ چلو کلمہ سناؤ تمہارا تمہیں نماز کتنی یاد ہے آ جاؤ ہمارے ساتھ ماٹر میں بیٹھ جاؤ نماز کا وقت ہوگا یہ کام پھر کرنا تم پہلے نماز پڑھ لو ہم کرتے ہیں ایسا بھائی کتنے گھروں میں ایسے مسلمان کام کرنے والے ہم نے نہ ان کی نمازوں کی فکر کی نہ ہم نے ان کے ایمان کی فکر کی نہ ہم نے ان کے کپڑوں کی فکر کی اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہو یہ مشکل کام ہے ان لذین امن و عامل الصالحات جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جو نیک کردار کرتے ہیں سرزمین پر سید علوم الرحمٰن ودا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے دلوں میں محبت پیدا فرماتے ہمیں ایمان بھی پختہ پختہ نہیں کرنا ہمیں عمل صالح بھی نہیں کرنا اور پھر چاہتے ہیں کہ دنیا کی قومیں ہمیں چاہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا اگر چاہتے ہیں کہ دنیا کی قومیں ہمیں محبت کی نظروں سے دیکھیں ہم کو ٹیرس نہ کہیں ہمیں خدمت خل کرنی پڑے گی ان سيجعل لهم عامر ودا یہ قرآن شریف ہے قرآن کا وعدہ سچا ہوتا ہے کر کے دیکھو میرے بھائیوں یا عمل صالح کر کر دیکھو اپنے سماج میں اپنی سوسائٹی میں دیکھو گے کہ کتنی محبتوں میں آپ آ جائیں گے پھر یہی لوگ آپ کو چاہنے والے بنیں گے ہم نے خود نفرتیں پیدا کی ہیں بد عملی کر کے بد اخلاقی کر کے اسراف کر کے منگنی ہوتی ہے اس میں اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اتنا پیسہ ارے اللہ کے بندو ہزاروں خدا کے بندے ایسے ہیں کہ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی تم کیوں ایسا تھا ابھی گزشتہ سال میں مراکش گیا تھا تو معلوم ہوا کہ وہاں کی شہزادے کی جو اگلے سال شادی ہوئی تھی تو پہلے انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی ہمیں کس طرح کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ سو نوجوانوں کی شادی اس بچے کے ساتھ ہم کریں گے ہاں۔ سلطان حسن کا لڑکا جس کی شادی ہوئی انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ اس شہر کے سو نوجوان جو غریب ہیں ان کی شادی میں آج کروں گا تاکہ مجھے بھی خوشی ہو اور ان نوجوانوں کو بھی خوشی ہو یہ میں نے جب وہاں مراکو میں سنا گزشتہ سال میں گیا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اب بھی اچھے ایسے ذہن کے لوگ ہیں ایک آدمی کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ یہ سمجھے کہ میں میرے پاس اتنی دولت ہے اب میرے لڑکے کی شادی ہو رہی تھی چلو ساتھ ساتھ میں پانچ پندرہ دوسرے نوجوانوں کو بھی ساتھ میں تم بھی کپڑے سلا لو لو تمہاری بہو کے لیے ہم یہ لاتے ہیں تو وہ بچے کتنے خوش ہوں گے اور ان کے دل سے کیسی دعائیں نکلیں پھر یہ شادی میں برکت ہوگی چونکہ اس نے دعائیں لے کر کی ورنہ ایسی شادی میں نے دیکھی کہ ہیلی کاپٹر سے موٹر اس میں ہوٹل میں اتارا گیا نوشا کو اور اتنے پیسے خرچ ہوئے اور بیس بیس لیموزین چل رہی تھی اور تیسرے دن طلاق ہو گئے بے برکت قرآن کتاب ہدایت ہے اس کتاب پر عمل کرنے سے زندگی میں کامیابی ملے گی اور اس کتاب پر عمل نہیں کریں گے تو کامیابی مشکل ہے فارسی میں کہتے ہیں کہ یہ خیال است و و جنو ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں اللہ کو بھی چاہتے ہو اور دنیا بھی چاہتے ہو تم دونوں چاہتے ہو این خیال است و محال است و جنو تو یہ تو تمہارا خیال ہے یہ ناممکن بات ہے یہ پاگل پنا ہے ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں این خیال است و محال است و جنو اللہ تعالی ہم سب اس کی توفیق عطا فرمائے آخر دانا میرے سیدنا محمد و بارک وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا للذین آمنوا ربنا الرحیم اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو اپنی معرفت نصیب فرما اے اللہ اللہ والوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ ان کی صحبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما اے اللہ ذکر کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ذکر کے نور سے ہمارے قلوب میں نور پیدا فرما اے اللہ ہمارے صالحہ پر استقامت نصیب فرما اے اللہ ہم کو امانت نصیب فرما اے اللہ اپنے عہد کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما ہماری نمازوں میں خوشبو پیدا فرما ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما اے مولا ہم نے بہت غلط زندگیاں گزاری ہیں اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اور اے اللہ صحیح زندگی کرنے پر ہمیں توفیق نصیب فرما اے اللہ اپنی رضامندی نصیب فرما ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ آپ جس سے راضی ہو جاتے ہیں اس کا دنیا میں کوئی بگاڑنے والا نہیں اور اگر آپ جس سے ناراض ہو جاتے ہیں اللہ اسے کوئی پناہ دینے والا نہیں اے آج کل ہم بے پناہ اس دنیا میں ہیں آپ کی ناراضگی کا اثر معلوم ہوتا ہے اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ اس امت پر معاف فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اللہ ہمیں معاف فرما ہمیں سرات مستقیم نصیب فرما اے اللہ ہمیں سرات مستقیم کو گمزان فرما اللہ خاتمہ ہمارا ایمان پر فرما اللہ برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما ہمارے مرحومین کی مقصرت فرما اللہ ہمارے اساتذہ کی مقصرت فرما اللہ جتنے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اللہ اسے قبول فرما اللہ جہاں جماعتیں چل رہی ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما دین کے جتنے مراکز ہیں اللہ تو غیب سے اس کی حفاظت کے اسباب پیدا فرما اللہ دنیا کی طاقتیں اسلام کو کمزور کرنے کی محنتیں کر رہی ہیں اے اللہ تو سب سے بڑا تدبیر کرنے والا ہے ان کے مکر کو ان کے فریب کو ان کی تدبیروں کو ناکام فرما پرور عالم تو نے پہلے بھی قوموں کو جو عاد و سمود جیسی مضبوط قومیں تھیں اے اللہ ان کو تو نے منٹوں میں زیر و زبر فرمایا تھا اے اللہ اس زمانے کے جو فرعون بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی گرفت فرما اے اللہ ہدایت کے دروازے کو عام فرما ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں کو ہدایت دے اگر ان کی ہدایت آپ کے علم میں مقدر میں نہیں ہے تو اللہ ان کی شخص سرزمین کو پاک فرما اللہ ربنا تقبل منا من قنط سمی العلیمۃ عالین یا مولانا ترباب الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ